اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ سے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی